حضرت حارثہ بن مزرب رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا میری بیماری لمبی ہو گئی ہے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان موت کی تمنا نہ کرو نہ سنا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بندے کو اپنے تمام جائز اخراجات کرنے کا ثواب ملتا ہے مگر جو مٹی میں خرچ کیا جائے یا فرمایا عمارت بنانے میں خرچ کیا جائے اس کا ثواب نہیں ملتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تریسٹھ